عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلی امتوں میں سے ایک شخص ایک جوڑا پہن کر اس میں اتراتا ہوا نکلا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا پس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکانوے یہ حدیث صحیح ہے